حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشبو کی چمک دیکھی جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ننانوے